السلام علیکم اسٹوڈینٹس سرولیٹس پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں آج کا لیکچر بھی اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے سرولیٹس کے اوپر کام کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک اپلیکیشن کو بنایا جاتا ہے کیسے یوزر سے پیرامیٹرز لیے جاتے ہیں کیسے ڈائنامک کانٹینٹ جنریٹ کیا جاتا ہے تو آپ نے سرولیٹس کو دیکھا ہے کہ کیسے وہ ہمارا ہمارے لیے ہیلپ کرتے ہیں کہ یوزر جب ہمیں ڈیٹا بھیجتا ہے ریکویسٹ کا ڈیٹا پوسٹ کے میتھڈ کے تھرو یا گیٹ کے میتھڈ کے تھرو تو سرولیٹ کے اندر ہمارے پاس اسپیشلائزڈ میتھڈس اویلیبل ہوتے ہیں جن کے تھرو ہم اس ڈیٹا کو پروسیس کر سکتے ہیں اور اس کو پروسیس کر کے کانٹینٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ڈائنامیکلی اس کے اوپر سارا کام کر سکتے ہیں کانٹینٹ اپنا واپس بھیج سکتے ہیں فارم کا ڈیٹا ہم نے کیپچر کرنا سیکھا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ یوزر uh, نے جب ڈیٹا بھیجا تھا فارم کے تھرو تو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے ہم نے وہ ڈیٹا کیپچر کیا تھا میں چاہوں گا کہ اس لیکچر میں آگے چلنے سے پہلے آج ہم اور بھی کچھ کام کریں گے تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا یہ کیسے ایک ٹپیکل اسٹیپس ہوتے ہیں ایک فارم بیسڈ اپلیکیشن کا ڈیٹا جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو ایکسیس کرنے کے اور اس کو آگے اس کے ساتھ کام کرنے کے کچھ اسٹیپس ہمارے سامنے آتے ہیں پہلا ہے کہ اس کے لیے we subclass from H T T P servlet اپنی ایک کلاس بناتے ہیں which we extend from H T P servlet the next step is that we override the do get اور ڈو پوسٹ میتھڈ جس طریقے سے ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہے اس میتھڈ کو اوور رائٹ کر لیتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ کے اندر سے ہم کوئی ایک ہی میتھڈ کال کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ ہماری ریکویسٹ کس طریقے سے ریسیو ہو رہی ہے then we get the the parameter from H T P request object اس کا گیٹ پیرامیٹر والا میتھڈ یوز کرتے ہیں اس کو پیرامیٹر کا نیم دیتے ہیں اور ہمارے پاس پیرامیٹر کی ویلو آ جاتی ہے H T P servlet response کو ہم یوز کرتے ہیں ایک تو یوزر کو ڈیٹا واپس بھیجنے کے لیے اس کے علاوہ اگر ہم کانٹینٹ ٹائپ وغیرہ سیٹ کرنا چاہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اس کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ ہیڈر سیٹ کرنا چاہیں اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو اسٹیپ تھری اور اسٹیپ فور ہے ہمارا اس کے بیچ پہ based upon the values of the parameter we can do any kind of processing جیسے اگر ہمارے یوزر نے ہمیں دو نمبرس بھیجے اور ہم نے ان کو ایڈ کر کے ریزلٹ واپس دکھانا ہے تو وہ ایڈیشن کی ساری پروسیسنگ یا جو بھی ہم نے ڈائنامک پروسیسنگ کرنی ہے وہ اس کے بیچ میں آ جائے گی ریکویسٹ اور رسپانس کے بیچ میں تو یوزر سے ہم ریکویسٹ ریسیو کرتے ہیں اس کو پروسیس کرتے ہیں اور رسپانس جنریٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا تھا ایک بیسک میکنیزم ایک فارم بیس سرولیٹ کے ساتھ کام کرنے کا جس میں فارم میں یوزر ہمیں ڈیٹا دیتا ہے H T M L form کے اندر یوزر پیرامیٹرس دیتا ہے ان پیرامیٹرس کی ویلیوز ہم اپنے سرولیٹ کے اندر گیٹ کر لیتے ہیں ریٹریو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پروسیس کر کے ریزلٹ جنریٹ کرتے ہیں انہیں پیرامیٹرس پہ بات کرتے ہیں ابھی تک جو ہم نے پیرامیٹرس پہ بات کی وہ وہ پیرامیٹرز ہے جو کہ فارم سے ہمیں ریسیو ہو رہے ہیں یعنی کہ یوزر نے ان کو رن ٹائم پہ دیا جیسے آپ کو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ہاٹ میل پہ جاتے ہیں جی میل پہ جاتے ہیں اپنا لاگ ان دیتے ہیں پاس ورڈ دیتے ہیں تو یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو کہ یوزر نے ہمیں دیے ہیں اور ہم ان کو اپلیکیشن جب رن ہو رہی ہے اور ہم ان کو ریٹریو کر کے پروسیس کر سکتے ہیں کئی دفعہ اس طرح کی سچویشن آتی ہے کہ آپ کو اپلیکیشن لوڈ کرتے ہوئے یا بالکل اسٹارٹ میں کچھ پیرامیٹرس چاہیے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو کہ کانفیگریشن کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ہم نے ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کی ہے ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی میں آپ نے ڈیٹا بیس کا ڈرائیور آپ لوڈ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کا ڈرائیور لوڈ کرنے کے لیے آپ اس کی کلاس کا نام دیتے ہیں Sun dot J D B C dot O D B C dot J D B C O D B C driver آپ نے پڑھا تھا اسی طرح ٹائپ تھری ڈرائیورز ہوتے ہیں ٹائپ فور ڈرائیورز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈرائیورز ہو سکتے ہیں اب آپ جب ڈفرینٹ سرورز پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے ایک سرور پہ کوئی ایک ٹائپ کا ڈیٹا بیس ڈرائیور یوز ہو رہا ہو دوسرے سرور پہ کسی دوسرے ٹائپ کا ڈیٹا بیس ڈرائیور استعمال ہو رہا تو ہو سکتا ہے ایک ریکوائرمنٹ یہ ہو کہ شروع میں آپ کنفیگریشن فائل پڑھیں گے اور وہاں سے آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ جی کون سا ڈیٹا بیس ڈرائیور استعمال کرنا ہے سملرلی آپ لاگ جنریٹ کرانا چاہتے ہیں آپ کا آپ کی اپلیکیشن جو بھی کام کر رہی ہے اس کے اندر جو جو سٹیپس ہو رہے ہیں کہیں پہ کوئی غلطی آتی ہے کچھ اور کام ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو لاگ جنریٹ کروانا چاہتے ہیں لاگ کی انفارمیشن جنریٹ کروانا چاہتے ہیں اب وہ کس فائل میں جنریٹ کروانی ہے اس کا کیا نام ہے وہ آپ شروع میں پوچھ ہو سکتے ہیں شروع میں کسی کانفیگریشن فائل سے ہم پڑھنا چاہتے ہوں آپ کا آپ کی ویب اپلیکیشن ایسی ہے جو کہ ای میل کی فیسلٹی یوز کر رہی ہے اس کے لیے اس کو ای میل سرور کا نام چاہیے کیونکہ آپ کا ویب سرور ہے یہ web H T T P request کو پروسیس کر سکتا ہے ای میلس کو پروسیس کرنے کے لیے ای میلس کو بھیجنے کے لیے ہمیں S M T P server کی ضرورت ہوتی ہے if you have email facility in our web application تو ساتھ ایک S M T P server بھی میں بھی ہمیں چاہیے اب وہ S M T P server کہاں پڑا ہوا ہے اس کی کیا لوکیشن ہے ہو سکتا ہے یہ بھی اسٹارٹ میں ہم پتا کرنا چاہتے ہو تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے لیے ہمیں اسٹارٹ میں کچھ ویلوز کئی دفعہ چاہیے ہوتی ہیں بالکل ویسی بات ہے جیسے کہ ہم نے کمانڈ لائن پیرامیٹرس دیکھے تھے کہ وہ استعمال ہوتے ہیں کمانڈ لائن پیرامیٹرس کا استعمال ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ اپنی کونسول بیسڈ ایپلیکیشن رن کرتے ہیں تو کچھ ویلوز اگر ایسی ہیں جو کہ آپ ایپلیکیشن کے اسٹارٹ میں دینا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کمانڈ لائن پیرامیٹرس کے تھرو دے دیتے ہیں جو کہ ہمیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسٹرنگ ٹائپ کی ارے تھی جس کا نام اکثر ہم نے آگز رکھا ہوا تھا اس کے اندر اویلیبل ہوتے تھے اس کے بعد جو بھی پیرامیٹرز ہیں وہ رن ٹائم پہ ہم خود یوزر سے پوچھتے تھے اور ان کو پروسیس کرتے تھے سملرلی جب آپ کا سرولیٹ لوڈ ہوتا ہے اور اگر آپ اسٹارٹ میں کچھ پیرامیٹرز اس کو دینا چاہتے ہو ایسے پیرامیٹر جو کہ شروع میں اس کی انیشلائزیشن کے کام آنے ہیں وہ دینا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ اب ہم ڈسکس کریں گے so we can specify initialization parameter for any servlet which we can use to initialize the different values inside that servlet these initial parametered line parameters for order application اور سرولیٹس میں وہ ہمارے انیشلائزیشن پیرامیٹرس بن جائیں گے انیشلائزیشن پیرامیٹرس لائیں گے بات یہ ہے کہ انیشلائزیشن پیرامیٹرز ڈیفائن کہاں کرنے ہیں different servers provide with different files جہاں پہ ہم یہ پیرامیٹرز انیشلائز کر سکتے ہیں پھر Tomcat you provide these initialization parameters in web dot X M L you can define initialization parameters using name value pairs in web dot X M L اس کو دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ٹیگ ہوتا ہے پیرم نیم کا ایک ٹیگ ہوتا ہے پیرم ویلو کا پیرم نیم کے اندر آپ پیرامیٹر کا نام دیتے ہیں اور پیرم ویلو کے اندر پیرامیٹر کی ویلو دیتے ہیں and you can specify as many parameter as you want جب آپ پیرامیٹر ڈیفائن کریں گے تو انٹ ڈیش پیرم کا اسٹارٹنگ ٹیگ ہوگا اس کے اندر پیرم ڈیش نیم پیرامیٹر کا نام اور پیرم ڈیش نیم کا ٹیگ کلوز ہو جائے گا پھر پیرم ڈیش ویلو کا ٹیگ ویلو پیرامیٹر کی اور پیرم ڈیش ویلو کا ٹیگ کلوز ہو جائے گا اس کے بعد انٹ پیرم کا ٹیگ کلوز ہو جائے گا اور یہ پیٹرن ریپیٹ ہوتا رہے گا یہاں تک ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم انیشلائزیشن پیرامیٹر اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے اندر انٹ ڈیش پیرم کا ایک ٹیگ ہے جس کے اندر ہم پیرامیٹر کی ویلو اور پیرامیٹر کا نیم دے سکتے تو یہ تو وہ جگہ ہوگی جہاں پہ ہم نے انیشلائزیشن پیرامیٹرز کی ویلیوز اور ان کے نام دے دینے ہیں اب میں اپنے سرولیٹ کے اندر ان کو کیسے ایکسیس کر سکتا ہوں یہ میرا نیکسٹ کوشچن ہے سرولیٹ کے اندر ان پیرامیٹرز کو ایکسیس کرنے کے لیے میرے پاس ایک آبجیکٹ اویلیبل ہوتا ہے جس کو سرولیٹ کانفیگ کہا جاتا ہے سرولیٹ کانفیگ کے آبجیکٹ کے پاس سرولیٹ سے ریلیٹڈ اس کی ریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے سچ ہے سرولیٹ کا نام اور کچھ اس طرح کی انفارمیشن اور اس کے علاوہ اس کے پاس سارے کے سارے انیشلائزیشن پیرامیٹرس کے ایک آپ سمجھ لیں میپ ہوتا ہے کی ویلیو پیئرس ہوتے ہیں تو سرولیٹ کانفیکٹ کا میں آبجیکٹ یوز کر سکتا ہوں اپنے سرولیٹ کے اندر اور اس سرولیٹ کانفیکٹ کے آبجیکٹ سے میں انیشلائزیشن پیرامیٹرس ریسیو کر سکتا ہوں اب سرولیٹ کانفیکٹ کا آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ کہاں کہاں میرے پاس اویلیبل ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے آپ کو جب ہم نے سرولیٹ کا لائف سائیکل تھوڑا سا دیکھا تھا تو اس میں ہم نے ایک میتھڈ دیکھا دیکھا تھا کہ ہمارے پاس انٹ کا ایک میتھڈ ہوتا ہے انٹ کا میتھڈ سرولیٹ کو جب سرولیٹ ہمارا پہلی دفعہ لوڈ ہوتا ہے تو انٹ کا میتھڈ کال ہوتا ہے بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایپلیٹ کا ایک انٹ کا میتھڈ تھا یہ ایپلیٹ اور سرولیٹ کے اندر انٹ کا میتھڈ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا کنسٹرکٹر آپ نہیں کال کرتے سرولیٹ کا کنسٹرکٹر کہیں بھی آپ خود سے کال نہیں کرتے ایپلٹ کا کنسٹرکٹر کہیں سے آپ خود کال نہیں کرتے یہ کنسٹرکٹ ایپلٹ کا کنسٹرکٹر براؤزر کال کرتا ہے سرولیٹ کا کنسٹرکٹر آپ کا ویب سرور کال کرتا ہے تو یہ آبجیکٹ جو ہے سرولیٹ کا آبجیکٹ ایپلٹ کا آبجیکٹ یہ تو آٹومیٹکلی بن رہا ہے لیکن اگر آپ کچھ ویلوز انیشلائز کرانا چاہتے ہیں تو کیا کریں کیونکہ کنسٹرکٹر کا کیا کام ہوتا ہے کنسٹرکٹر میموری بھی ایلوکیٹ کرتا ہے اور کچھ ویلوز کو انیشلائز بھی کرتا ہے تو ایپلیٹس اور سرولیٹس دونوں کے اندر ہمارے پاس ایک میتھڈ اویلیبل ہوتا ہے جس کا نام ہے انیٹ انٹ پیتھڈ پہلی دفعہ چلتا ہے جب پہلی دفعہ ہمارا ایپلٹ لوڈ ہوتا ہے یا پہلی دفعہ ہمارا سرولیٹ لوڈ ہوتا ہے تو انٹ میتھڈ کے اندر آپ جتنی بھی انیشلائزیشن ویلوز ہیں وہ دے سکتے ہیں انٹ کا جو میتھڈ ہے ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ انٹ کا میتھڈ ہے اس میں بائی ڈیفالٹ ایک پیرامیٹر پاس ہو رہا ہوتا ہے جس کی ٹائپ ہوتی ہے سرولیٹ کانفیگ تو انٹ کے میتھڈ کے اندر میں اس سرولیٹ کانفیگ کے آبجیکٹ کو استعمال کر کے یہ پیرامیٹر کی ویلوز جو اپنی پیرامیٹر کی ویلوز ہیں ان کو گیٹ کر سکتا ہوں اور اگر میں انٹ کے میتھڈ کے علاوہ کہیں ان پیرامیٹرز کی ویلیوز گیٹ کرنا چاہوں تو پھر مجھے گیٹ سرولیٹ کانفیک کا میتھڈ کال کرنا پڑے گا ایک گیٹر کال کرنا پڑے گا جو کہ مجھے سرولیٹ کانفیک کا میتھڈ ریٹرن کر دے گا فار ایگزامپل اگر میں ڈو پوسٹ یا ڈو گیٹ کے میتھڈ کے اندر میں انیشلائزیشن پیرامیٹرز کی ویلیو پڑھنا چاہوں مجھے کیا کرنا پڑے گا I have to call the get servlet config method it will return me me a a servlet servlet servlet servlet config config config object object object and and then I I can can use use that that to to read the the the the values of of initialization initialization parameters. parameters. Inside init method, however, uh, my container passes as parameter parameter retrieve value screen پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرولیٹ کی باؤنڈری نظر آ رہی ہے میرا ایک سرولیٹ ہے سرولیٹ سرولیٹ کے پاس ایک کا آبجیکٹ ہوتا ہے which contains relevant information about the current servlet and it also contains the initialization parameters پھر جیسا ہم نے بات کی کہ اگر ہم اس کو انٹ میتھڈ کے اندر یوز کر رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا انٹ کا میتھڈ اوور کر سکتے ہیں inside the init method we can use the get init parameter method of servlet config to read the initialization parameters for example public void یہ ہمارا سرولیٹ کے اندر میتھڈ ہے اس کے اندر سرولیٹ کنفیک کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آبجیکٹ پاس ہو رہا ہے کانفیکٹ جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے اور config dot get init parameter کو یوز کر کے ہم پیرامیٹر کی ویلو گیٹ کر سکتے ہیں پیرامیٹر کی ویلو ریٹریو کر سکتے ہیں اگر آپ انیشلائزیشن پیرامیٹر انٹ میتھڈ کے علاوہ کہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں کہیں اور ریٹریو کرنا چاہتے ہیں ان کی ویلو تو you can use the get servlet config method یہ گیٹر آپ استعمال کر سکتے ہیں ہم نے کیا get servlet config so get servlet config کا جو میتھڈ ہے یہ ہمیں سرولیٹ ٹائپ کا دے گا and then have use that to get the parameter تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ڈیمو دکھاتے ہیں جس میں ہم یوزر سے بلکہ یوزر سے نہیں اپنی کنفیگریشن فائل سے پڑھیں گے کہ لاگ فائل کا نام کیا ہے اور اس فائل کے نام کو ہم ایسا کریں گے کہ اپنے اپنے پرنٹ کروا دیں گے اس رسپانس کے اندر جو ہم یوزر کو سینڈ کر رہے ہیں تو آئیے اس کا ذرا ڈیمو دیکھتے ہیں کہ نیٹ پیرامیٹر کو کیسے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی آئی ڈی کے اندر اور کیسے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ آپ کے لیے ایک پروجیکٹ پہلے سے ہی بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر ایک سرولیٹ ایڈ ہے جس کا نام ہے مائی مائی سرولیٹ سرولیٹ کے اندر ہم اپنے انٹ پیرامیٹرس کو ریڈ کریں گے تو اسے انٹ پیرامیٹرس کو ریڈ کرنے سے پہلے آئیے ان کو ڈیفائن کرتے ہیں انٹ پیرامیٹرس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے web dot X M L کے اندر جو کہ آپ کے web dash I N F کے فولڈر کے اندر پڑی ہوتی ہے web dash I N F کے فولڈر کے اندر آ کے web dot X M L پر کلک کیجیے web dot X M L open ہو جائے گی یہ web dot X M L کا ایکس ایم ایل ویو ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرولیٹ کا ایک ٹیگ ڈیفائن ہے جس کے اندر مائی سرولیٹ کا نام اور مائی سرولیٹ کی کلاس ڈیفائن ہے اس ٹیگ کے اندر آپ اپنے انٹ پیرامیٹرز دے سکتے ہیں جو کہ اسپیسیفک ٹو دس سرولیٹ ہوں گے ان انیشلائزیشن پیرامیٹرس کو آپ اس جگہ پہ آ کے ایکس ایم ایل کی فارم میں خود بھی کوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ شروع میں ہم نے اپنی ایکس ایم ایل فائلس خود سے ایڈٹ کی تھی یا آپ اس کا گرافیکل ایڈیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو فار دا ایز ہم یہاں پہ گرافیکل ایڈیٹر اس کا استعمال کر لیتے ہیں سرولیٹس والے ٹیپ کو کلک کیجئے یہاں پہ آپ کو باٹم پہ انیشلائزیشن پیرامیٹرز نظر آ رہے ہوں گے ایڈ کا بٹن کلک کریں یہاں پہ آپ اپنے پیرامیٹر کی ویلیو دیتے ہیں ہم اپنے پیرامیٹر کا نام رکھتے ہیں لاک فائل نیم ہم شروع میں لاک فائل کا نام بتانا چاہتے ہیں اپنے سیولیٹ کو کہ کہاں پہ وہ اپنی ساری لاگنگ کرے اور پیرامیٹر کی ویلیو رکھ دیتے ہیں log output dot T X T تو یہ ہماری لاک فائل کا نام آ گیا ہے اس کو اوکے کرتے ہیں یہ ہمارا انیشلائزیشن پیرامیٹر ایڈ ہو گیا ہے اس کا ایکس ایم ایل ویو لے کے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ پیرامیٹر کا نام جو ہے اور پیرامیٹر کی ویلیو یہ ہمارے وہ سرولیٹ کے ٹیگ کے اندر ایڈ ہو گیا ہے یہاں پہ یاد رہے کہ یہ والا انیشلائزیشن پیرامیٹر جو ہے یہ اس سرولیٹ کے لیے اسپیسیفک ہے سرولیٹ کا اسپیسیفک انیشلائزیشن پیرامیٹر ہے آپ نئے سرولیٹ بنا کے ان کے الگ سے انیشلائزیشن پیرامیٹر دے سکتے ہیں web dot X M L میں پیرامیٹر ڈیفائن کرنے کے بعد ہم مائی سرولیٹ ڈاٹ جاوا کے اندر آ کے ان پیرامیٹرس کو ایکسیس کرتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا انٹ میتھڈ اوور کرتے ہیں اور اس انٹ میتھڈ کو ایک سرولیٹ کانفیکٹ کا آبجیکٹ پاس ہو رہا ہے it is customary that you call the super class init method inside your init method تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سپر ڈاٹ انٹ کال کر لیتے ہیں اور اس کو یہ کانفیگریشن آبجیکٹ پاس کر دیتے ہیں تاکہ اگر ایچ ٹی پی سرولیٹ کے اندر کچھ انیشلائزیشن ہو رہی ہے اس کلاس کے اندر تو وہ پراپرلی پرفارم ہو جائے اس کے بعد ہم یہاں پہ کرتے یہ ہیں کہ انیٹ پیرامیٹر تھا فائل نیم والا اس کو ایکسیس کرتے ہیں ایک ویریبل ہم نے ڈکلیئر کر لیا ہے فائل نیم کا تاکہ اس کو ہم بعد میں استعمال کر سکیں اور اب اس پیرامیٹر کو گیٹ کرتے ہیں پیرامیٹر کو گیٹ کرنے کے لیے کنفک کا سیولیٹ کنفک ٹائپ کا جو آبجیکٹ ہے اس کا ہم گیٹ انٹ پیرامیٹر والا میتھڈ کال کرتے ہیں گیٹ انٹ پیرامیٹر کو ہم پیرامیٹر کا نام دیتے ہیں پیرامیٹر کا نام ہم نے آپ کے ساتھ رکھا تھا لاگ فائل نیم تو اب یہاں پہ ہمیں وہ ویلو ملنی چاہیے جو کہ ہم نے لاگ فائل نیم میں دی تھی which was log output dot T X T تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پرنٹ رائٹر جو ہم نے نیچے کیا ہوا ہے اس کے اندر آ کے اس کو پرنٹ کروا کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ویریفائی ہو سکے کہ ہم انیشلائزیشن پیرامیٹر ہمیں مل رہا ہے یا نہیں تو out dot println call کرتے ہیں اور اس کو جو ہم نے اوپر فائل نیم پڑھا ہے وہ پاس کر دیتے ہیں ایگزامپل کو اس کو رن کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ کو جو پروجیکٹ رن ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کا ٹام کیٹ سرور اسٹارٹ کر کے ری اسٹارٹ کرتا ہے اور اس لیے اس میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا یوز ہوتا ہے اس کے بعد ہم آ کے اپنا اسپیسیفک یو آر ایل دیتے ہیں اب اپنی ویلکم فائل بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ اپنا یو آر ایل دے دیتے ہیں اور آپ دیکھیں گے log output dot T X C ہمارے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم اپنی کے پہ کسی سرولیٹ کو جب وہ فرسٹ ٹائم لوڈ ہوتا ہے کچھ انیشلائزیشن پیرامیٹرز پاس کرنا چاہیں کچھ ایسے پیرامیٹرز پاس کرنا چاہیں جو ہمارے کنفیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں یا کچھ اور بھی پیرامیٹرز تو ہم انٹ پیرامیٹرز کی ایک پورا میپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ایک کانفیگریشن فائل جو کہ ٹام کیٹ کے کیس میں web dot X M L تھی اس کے اندر ہر سرولیٹ سے اسپیسیفک انیشلائزیشن پیرامیٹرس ہم وہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور انیشلائزیشن پیرامیٹرس کو سرولیٹ کانفیک کے آبجیکٹ کے تھرو ہم انٹ انٹ پیرامیٹر والے میتھڈ کے اندر سرولیٹ کے ایکسیس کر سکتے ہیں we want to access these initialization in some other method تو ہم وہاں پہ گیٹ سرولیٹ کانفیک کا میتھڈ کال کر سکتے ہیں اور پھر اس کا گیٹ انیشلائزیشن پیرامیٹر کال کر سکتے ہیں if you want to know the names of all the initialization parameters so get initialize get init parameter names کا ایک method ہے جو کہ آپ کو numeration ایک return کرے گا سارے کے سارے ناموں کی تو get init parameters جو ہیں یا initialization parameters جو ہیں these are uh, important when your application needs certain information at its startup جب اسٹارٹ اپ کے ٹائم پہ کچھ انفارمیشن چاہیے جو کام کنسٹرکٹر کا ہوتا ہے ایگزیکٹلی exactly وہ یہاں پہ کنسٹرکٹر انیشلائز کرتا ہے ویلیوز کو فرسٹ ٹائم انیشلائزیشن کرتا ہے اس کے بعد اگر آپ نے چیزوں کو چینج کرنا اور چیزوں کی ویلیو چینج کرنی ہو تو آپ گیٹر سیٹر استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ نے فرسٹ ٹائم انیشلائزیشن کرنی ہے تو وہاں پہ کنسٹرکٹر کا رول ہوتا ہے کیونکہ سرولیٹ کے کیس پہ کنسٹرکٹر جو ہے وہ ہم خود کال نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہمارا جو ہے سرولیٹ کنٹینر یا ٹام کیٹ ہمارا سرولیٹ کا کنسٹرکٹر کال کر رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ انٹ کا میتھڈ ہے جس کے اندر ہم انیشلائزیشن کر سکتے ہیں انیشلائزیشن کرنے کے لیے جو ہمارے پاس جگہ ہے جہاں پہ ہم پیرامیٹرس کے نیمز اور ویلیوز پرووائڈ کر سکتے ہیں that is web dot X M L file which acts as a configuration file یہاں پہ ہم نے بات کی انٹ پیرامیٹرس کی تھوڑا سا چیزوں کو لے کر آگے چلتے ہیں اور کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں کہ سرولیٹس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں پچھلی دفعہ ایک ہم نے ڈسکشن کی تھی میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا کام دیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ یوزر سے لیں لاگ ان اور پاسورڈ اور اس کو ڈیٹا بیس سے ویریفائی کریں اور اگر لاگ ان پاسورڈ ٹھیک ہے تو اس کو کہیں گے اس کو ویلکم کر دیں اور اگر لاگ ان پاسورڈ غلط ہے تو اس کو کہہ دیں کہ your log in has been failed ابھی تک ہم نے جس طرح کام کرنا سیکھا ہے وہ ہم نے اس طرح سے سیکھا ہے کہ ہم ایک اپنا H T M L page بنائیں گے لاگ ان پاسورڈ والا وہاں سے لاگ ان پاس ورڈ لے کے سرولیٹ پہ آئیں گے سرولیٹ سے شاید آگے کسی کلاس میں جائیں جہاں پہ ڈی بی سے انٹریکشن کریں گے واپس سرولیٹ پہ آئیں گے اور سرولیٹ وہ اس جواب کو پرنٹ کر دے گا نارملی اپلیکیشن میں ایسے ہوتا ہے کہ تین چار پانچ دس کچھ پیجز سے مل کے اپلیکیشن بن رہی ہوتی ہے وہ pages H T M L type کے ہو سکتے ہیں وہ pages J S P type کے ہو سکتے ہیں اور ایک اپلیکیشن کے اندر ملٹیپل سرولیٹس بھی ہو سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی سرولیٹ ہو بہت سارے سرولیٹس بھی ہو سکتے ہیں تو ہم اگر ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ پہ جانا چاہیں ایک سرولیٹ سے کسی اور H T M L page پہ جانا چاہیں ایک سرولیٹ سے کسی اور جی ایس پی پیج پہ جانا چاہیں یعنی کہ ہم ریڈائریکشن کرنا چاہیں ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جانا چاہیں اس کے لیے کیا طریقہ ہے کیونکہ کوئی بھی آپ اپلیکیشن لیں گے اس میں اس طرح کا کام کافی ہو رہا ہوگا میں یہیں پہ آپ کو ایک کام ابھی اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے ابھی یہ ہماری ای میل والی فیسلٹی ہے اس میں ہم ایک ای میل کی جو اپلیکیشن بنا رہے ہیں اس میں ہم نیم اور پاس ورڈ یوزر سے لیتے ہیں نیم پاس ورڈ یوزر سے لے کے اس کو ڈی بی سے ویریفائی کراتے ہیں اگر نیم پاس ورڈ ٹھیک ہے تو یوزر کو ایک پیج دکھاتے ہیں جس پہ اس کو ویلکم لکھا ہوا نظر آ جائے گا اور اگر نیم اور پاسورڈ غلط ہے تو ہم ایک اور پیج دکھائیں گے جس میں یوزر کو کہا ہوگا کہ maybe you are a new user اور اس میں اس کو کہا ہوگا کہ you need to log in یا اپنے آپ کو رجسٹر کرو تو یہ جو ری ڈائریکشن ہے کہ آپ نے ایک سرولٹ سے دوسرے سرولٹ پہ جانا ہے ایک سرولٹ سے کسی H T M L page پہ جانا ہے ایک سرولٹ سے کسی جی ایس پی پیج پہ جانا ہے یا ان کے آپس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے یہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ٹیکنیکس اویلیبل ہیں وہ اب ہم ہمارا ٹاپک ہے اب کرنٹ ٹاپک ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے سو دا ریسپانسرسر جی ایس پی اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے سرٹیکسٹ کیا ہوتا ہے یہ ہم تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن ایک اپلیکیشن میں ایک ہی سرولیٹ کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور یہ ریسورس یو آر ایل اسی سرولیٹ کانٹیکسٹ کا ہونا چاہیے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیا بات ہے there are two forms of response redirection one is sending a standard redirect and second one is sending a to an error page اگر ہماری اپلیکیشن میں کوئی ایرر ہے یا کوئی ہم ایرر یوزر کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کیس میں کیا کریں گے سینڈنگ این ایرر ریسپانس وہ یہاں پہ آ جائے گا so what we will do vending method اور اس کے اندر ہم اپنے اس پیج کا یو آر ایل دے دیں گے جہاں پہ ہم جانا چاہتے ہیں and this method will the page to the U R L given of original request object یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہم آگے جا کے فردر کلیریفائی کریں گے کہ جب آپ ری ڈائریکٹ کا میتھڈ یوز کرتے ہیں رسپانس آبجیکٹ کا آپ دیکھیں کہ پوائنٹ ون میں ہم نے کیا لکھا ہوا ہے response dot send redirect تو جب آپ سینڈ ریڈائریکٹ کا میتھڈ یوز کرتے ہیں تو ریکویسٹ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یا ریکویسٹ کا جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا اس سیکنڈ پیج پہ اویلیبل نہیں ہوتا فار ایگزامپل میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں ایک سرولیٹ کے اندر جس کا نام ہے مائی سرولیٹ مائی سرولیٹ کے اندر میں کرتا ہوں response dot send redirect my H T M L dot H T M L تو my H T M L dot H T M L page پہ میرا ریکویسٹ آبجیکٹ اویلیبل نہیں ہوگا to have access to the request object you must use another technique which is the request dispatching technique and we will discuss that shortly تو یہ تو ریڈائریکٹ کی وہ فارم تھی جس میں ہم نے ایک کریکٹ پیج کے اوپر ہم نے اپنے ڈلیبریٹلی ریڈائریکٹ کیا ہے کئی دفعہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جس میں ایررز ہوتے ہیں اور آپ کو کسی ایرر پیج کو دکھانا ہوتا ہے اس کیس میں پیرامیٹرف ریسپانس ڈاٹ سینڈر پچھلا میتھڈ آپ کے سامنے جو آیا تھا وہ تھا رسپانس ریڈائریکٹ اور یہ والا جو میتھڈ ہے رسپونس ڈاٹ سینڈ ایرر ہے یہ دو چیزیں لے رہا ہے ایک انٹیجر لے رہا ہے اور ایک میسج لے رہا ہے یہ میسج وہ ہے جو کہ آپ دیں گے اور یہ وہاں پہ اس پیج پہ ساتھ ڈسپلے ہوگا اور انٹیجر وہ ایرر کوڈ ہے جو یہاں پہ ہم اسپیسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے کسی لیکچر میں ڈسکس کیے تھے کہ جو رسپانس کے اسٹینڈرڈ کوڈز ہوتے ہیں 400 میں ہوتے ہیں کوڈز 500 میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے کوڈز ہوتے ہیں تو یہاں پہ ان میں سے کوئی کوڈ آپ دے سکتے ہیں the error page is displayed with the message pass to the method the error numbers are predefined constants of the response object for example S underscore not underscore found four O four تو یہ سورس ناٹ فاؤنڈ کا ایرر جو ہے فور او فور ایرر اس کے لیے انہوں نے ایک کانسٹنٹ ڈیفائن کر دیا ہے ریسپانس آبجیکٹ کے اندر جس کا نام ہے S C underscore not underscore found similarly two O four error جو کہ نو کانٹینٹ ایرر ہے اس کے لیے انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے S C underscore no underscore content تو ڈفرنٹ ٹائپ کے ایرر کانسٹنٹس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنی ریڈائریکشن کر سکتے ہیں کسی ایرر پیج کے اوپر تو یہ تو ہم نے بات کی کہ رسپانس کو اپنے ریڈائریکٹ کیسے کیا جاتا ہے اگر ہمیں کسی ایچ ٹی ایم ایل کسی سرولیٹ پہ سمپل ری ڈائریکشن کرنی ہو جس میں ہمیں اوریجنل ریکویسٹ آبجیکٹ نہ چاہیے ہو یہ اوریجنل ریکویسٹ آبجیکٹ جو ہے اس کی کیا امپورٹینس ہے کیا سگنیفیکینس ہے یہ بھی آگے جا کے آپ کو تھوڑی کلیئر ہوگی لیکن اگر ہمیں اوریجنل ریکویسٹ آبجیکٹ نہیں چاہیے اور ہم صرف ویسے ہی ری ڈائریکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں رسپانس ڈاٹ ری ریڈائریکٹ کا میتھڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہمارا کوئی ایرر پیج ہم چاہتے ہیں کہ براؤزر براؤزر کے اسٹینڈرڈ ایرر پیجز ہوتے ہیں جو کہ آپ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں ابھی ہم دوبارہ بھی دکھا دیں گے کہ براؤزر کا کوئی اسٹینڈرڈ ایرر پیج یوزر کے سامنے آ جائے it also the browser setting تو اس کے لیے ہمارے پاس سینڈ ایرر کا میتھڈ ہوتا ہے رسپانس آبجیکٹ کا میں چاہوں گا کہ ہم اس کی چھوٹی سی ایک ڈیمو دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ذرا زیادہ کلیئر ہو جائے ہم نے یہاں پہ ایک پروجیکٹ بنایا ہے آلریڈی ہمارے پاس پروجیکٹ بنا ہوا ہے جس پہ ہمارے پاس کچھ H T M L pages ہیں اور ایک سرولیٹ بھی ہے ان H T M L pages کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہوں سب کے سب کو یہاں پہ ہم کوڈ نہیں کر رہے due to shortage of time لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ H T M L pages کیا ہیں پہلا پیج جو ہے وہ ہمارا that is login dot H T M L login dot H T M L کے اندر ہمارے پاس دو ٹیکس فیلڈز ہیں ایک یوزر آئی ڈی کی ٹیکس فیلڈ ہے جو کہ یوزر کا نام لے رہی ہے یوزر سے ایک پاسورڈ کی فیلڈ ہے جو کہ یوزر کا پاسورڈ لے رہی ہے اور پھر ہمارے پاس ایک سبمٹ بٹن ہے یہ ساری چیزیں ایک فارم کے اندر ہے فارم کا میتھڈ جو ہے وہ پوسٹ ہے اور جب اس فارم کے اوپر ہم سبمٹ کا بٹن دباتے ہیں تو جہاں پہ یہ فارم جاتا ہے اس سرولیٹ کا نام ہے مائی سرولیٹ اور ہمارا جو پروجیکٹ ہے جو ہمارے ویب اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے redirection example login dot H T M L کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور پیج ہے welcome dot H T M L کا جس کے اوپر صرف یہ لکھا ہوا ہے you have successfully log in اگر login dot H T M L میں یوزر نے اپنا یوزر نیم اور پاس ورڈ کریکٹ دیا ہوگا تو welcome dot H T M L کا پیج اس کے سامنے ڈسپلے ہو جائے گا اگر یوزر نے اپنا یوزر نیم اور پاس ورڈ غلط دیا ہوگا تو ہمارے پاس ایک اور پیج ہے that is register dot H T M L and inside the register dot H T M L we are giving user an option to register itself with our server اور اس میں we are asking user his name his address and phone number so we've got three fields one for the name second one for the address and the third one for the phone number register dot H T M L کے اوپر بھی ایک فارم کی شکل میں ہمارے پاس ہے اس کے اندر بھی میتھڈ پوسٹ ہے اور آگے آپ ایکشن کے اندر یہاں پہ دیکھیں گے دوبارہ ہم نے مائی سیولیٹ دیا ہوا ہے یہ دونوں جب یہاں سے ڈیٹا جائے گا مائی سیولیٹ پہ اور login dot H T M L سے ڈیٹا جائے گا مائی پہ تو دونوں میں ڈسٹنگوش کیسے کریں گے یہ اگلے لیکچر میں آپ کو پتا چلے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک سرولیٹ ہے جس کا نام ہے مائی مائی سرولیٹ سرولیٹ کے کے پروسیس ریکویسٹ والے میتھڈ اندر آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جب ہم نیٹ بینس کے اندر ہم بناتے ہیں اپنا سرولیٹ تو ڈو گیٹ اور ڈو پوسٹ دونوں میتھڈ کے اندر سے نیٹ بینس کی آئی ڈی جو ہے وہ ایک میتھڈ کو کال کرتی ہے جس کا نام ہے پروسیس ریکویسٹ اور آپ پروسیس ریکویسٹ کے میتھڈ کے اندر اپنا کوڈ لکھتے ہیں اب اگر یوزر نے چاہے گیٹ کے طریقے سے ریکویسٹ بھیجی ہوئی یا پوسٹ کے طریقے سے دونوں کیسز میں اس کی ریکویسٹ ریکویسٹ ہینڈل ہو جائے گی تو پروسیس کے پیج کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے یوزر کی آئی ڈی ریسیو کی ہے اور یہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے اس کا پاسورڈ دیا ہے یہ یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ یہ وہ ویلوز ہیں جو کہ login dot H T M L پہ ہمارے یوزر نے ہمیں دی تھی یہاں پہ ہم ان ویلوز کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے پاس موجود آئی ڈی اور پاس سے اگر آئی ڈی اور پاس کریکٹ ہے تو ہم welcome dot H T M L کا پیج ڈسپلے کرا دیں گے اور اگر آئی ڈی اور پاس ٹھیک نہیں ہے تو ہم register dot H T M L کا پیج ڈسپلے کرا دیں گے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ تو ابھی جو ہم کمپیرزن کر رہے ہیں وہ ہم ہارڈ کوڈیڈ ویلوز کے اوپر کر رہے ہیں یعنی کہ اس سیولیٹ کے اندر ہم دو ویلوز ہارڈ کوڈ کر دیں گے ہم نے لکھا ہے dot equals Ali and password dot equals password ہم کوئی دے دیتے ہیں پاسورڈ ہم رکھ دیتے ہیں وی یو تو اگر یوزر کا آئی ڈی علی ہو اور پاسورڈ وی یو ہو تو یہ آئی ڈی اور پاسورڈ کریکٹ ہے اس کیس میں ہم ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں اپنا welcome dot H T M L page تو ریسپانس ڈاٹ سینڈ ریڈائریکٹ کا ہم میتھڈ استعمال کرتے ہیں اور اس پہ ہم دے دیتے ہیں اپنا welcome dot H T M L page اور اگر یوزر کا پاسورڈ اور آئی ڈی ٹھیک نہیں ہے تو ایلس کے کیس میں ہم ریسپانس ڈاٹ سینڈ ری کرتے ہیں اور یہاں پہ دے دیتے ہیں register dot H T M L والا پیج تو اگر یوزر نے اپنا آئی ڈی اور پاس ورڈ ٹھیک دیا ہے یعنی کہ آئی ڈی اس نے ای دیا ہے اور پاس ورڈ اس نے وی یو دیا ہے تو welcome dot H T M L کا پیج اس کو نظر آنا چاہیے اور اگر اس نے اپنا آئی ڈی پاس ورڈ ٹھیک نہیں دیا تو اس کو register dot H T M L کا پیج نظر آنا چاہیے یہاں پہ میں آپ کو جو چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہاں پہ ہم نے ہارڈ کوڈیڈ ویلوز یوز کی ہیں نارملی پریکٹیکل اپلیکیشن میں بھی یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو رہا ہوگا بلکہ آپ یہ ویلوز کو اپنی ڈیٹا بیس سے ویریفائی کر رہے ہوں گے تو جہاں پہ ہم نے یہ اف ایلس کا کوڈ لکھا ہے وہاں پہ چاہیے یہ ہے کہ آپ ایک اور کلاس بنائیں اور اس کا یہاں پہ کال کریں اس کے کسی میتھڈ کو جس کے اندر آپ ڈیٹا بیس میں سے یہ ویلیوز جو ہے ان کو ویریفائی کروائیں آپ کو ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنا اور اس میں سے ویلیوز ریٹریو کرنا آتا ہے تو یہ کام آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ کوڈ ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہے اس کوڈ کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں ہمارے سامنے یہ ہمارا لاگ ان والا page login dot H T M L page آ گیا ہے پہلے ہم کریکٹ آئی ڈی اور کریکٹ پاس ورڈ دیتے ہیں جب ہم نے کریکٹ آئی ڈی اور کریکٹ پاس ورڈ دیا ہے تو آپ دیکھیں اور سبمٹ اس کو کیا ہے تو ہمارے سامنے you have successfully log in کا میسج آ گیا ہے وہ ایک نیا پیج آیا ہے جو کہ آپ یو آر ایل میں دیکھ سکتے ہیں welcome dot H T M L اور جس پہ ہم نے لکھا تھا you have successfully log in اب آئیے اس پہ ایک ان کریکٹ آئی ڈی یا پاسورڈ دے کے دیکھتے ہیں ہم نے ایک ان کریکٹ آئی ڈی اور پاس دیا ہے اور سبمٹ کیا ہے اپنے فارم کو تو ہمارے پاس register dot H T M L کا پیج آ گیا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے یور لاگ is incorrect please register yourself اور اس میں دوبارہ ہم سے نیم ایڈریس اور فون نمبر پوچھا گیا تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی پیج پہ ری ڈائریکشن کرنا چاہتے ہو آپ نے جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یوزر سے ہم نے لاگ ان اور پاس ورڈ لیا اس لاگ ان پاس ورڈ کو پروسیس کیا اگر وہ login password correct تھا تو ہم welcome dot H T M L پہ چلے گئے ادر وائز ہم register dot H T M L پہ چلے گئے تو جب ہم ریڈائریکشن کروانا چاہتے ہیں بیسڈ اپون کے کیا ویلیوز ہیں تو ہمارے پاس response dot send redirect کا میتھڈ ہے کہ جس پیج پہ ہم گئے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس اوریجنل ریکویسٹ اور رسپانس آبجیکٹ اویلیبل نہیں ہے تو ریڈائریکٹ کا میتھڈ سمپلی ری ڈائریکشن کر دیتا ہے اب وہاں پہ ایک نیا پروسیس دوبارہ سے اسٹارٹ ہوگا یہاں پہ ہم نے ایک اور چیز کا ذکر کیا تھا ریڈائیکشن کے وقت اگر ہم ایرر کو کسی کو ڈسپلے کرانا چاہیں فار ایگزامپل یہاں پہ یوزر نے آپ کو بھیجا ہے یوزر نے پاس ورڈ بھیجا ہے اور آپ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ایرر آ رہا ہے وہاں پہ ڈیٹا بیس اویلیبل نہیں ہے تو اس کیس میں یا یوزر نے کسی فائل کا نام دیا ہے وہ یوزر وہ فائل کو ریٹریو کرنا چاہتا ہے وہ فائل آپ کے پاس نہیں ہے یا یوزر نے کوئی یوزر نے پاسورڈ دیا ہے لیکن اس کے پراکسی کا بھی اوتھینٹیکیشن ریکوائرڈ ہے تو وہاں پہ بھی کچھ ایرر اگر آپ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس سینڈ ایرر کا ایک میتھڈ ہوتا ہے ریسپانس ڈاٹ سینڈ ایرر ہم چاہیں گے کہ اس کی ایک چھوٹی سی یہاں پہ ڈیمو لیں تاکہ آپ کو وہ بھی کلیئر ہو جائے یہاں پہ جو ہم ریسپانس ڈاٹ سینڈ ایرر کی ڈیمو دکھا رہے ہیں تو اٹس ناٹ ویری ریلیونٹ کہ یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اس سے ریلیونٹ نہیں یہ صرف اس کی ایک ڈیمانسٹریشن ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمارا کوڈ ابھی ہم نے لکھا ہے اس میں ہم تھوڑی سی ماڈیفکیشن یہیں پہ کر دیتے ہیں ہم ایلس والے پارٹ میں رسپانس ڈاٹ سینڈ ری ڈائٹ کے بجائے رسپانس ڈاٹ سینڈ ایرر کر دیتے ہیں یعنی کہ یوزر اگر ہمیں غلط نیم اور پاس ورڈ دیتا ہے تو ہم اس کو ایک ایرر بھیج دیتے ہیں ایرر کے لیے جب آپ کریں گے تو رسپانس کلاس کے ڈفرینٹ ہمارے پاس کانسٹنٹ اویلیبل ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اے سی کے ساتھ ڈفرینٹ ایرر آتے ہیں کریٹڈ فار وغیرہ اس طرح کے بہت سارے ایرر ہیں یہاں سے ہم ایک کوئی بھی چوز کر لیتے ہیں صرف ڈیمو پرپز کے لیے تو C underscore proxy underscore authentication required یہ ہم نے ایک کانسنٹ سلیکٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہم میسج دیتے تھے سینڈ ایرر ڈیمو تو یہ صرف ڈیمانسٹریشن پرپز کے لیے یہاں پہ اس طرح کا ایرر سینڈ کرنے کا کوئی لاجیکل پرپز نظر نہیں آتا صرف آپ کو ڈیمو دینے کے لیے ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں تو اب اگر یوزر کا نیم اور پاس ورڈ غلط ہوگا تو اس کو یہ ایک ایرر پیج آئے گا تو اس کو چلا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم یوزر کا نام اور پاسورڈ دیتے ہیں غلط جو ہمارا پیج ہے یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ہم صحیح نہیں دیتے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے H T P status four O seven جو کہ ہمارا پروکسی اتھینٹیکیشن والا ایرر ہے اور اس کی اگر آپ ڈسکرپشن دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے the client must first authenticate itself with the proxy یہ ہمارا ایک standard H T P error ہے جو کہ یہاں پہ آیا ہوا ہے اور ہم نے وہاں پہ جو لکھا تھا جو میسج دیا تھا سینڈ ایرر ڈیمو وہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ میسج میں نظر آ رہا ہے تو آپ اپنے ایررز بھی دے سکتے ہیں اپنے رسپانس آبجیکٹ کے تھرو ایرر کوڈ بھی بھیج سکتے ہیں اور ایرر پیجز بھی بتا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ رسپانس کے ڈفرینٹ ہم میتھڈ یوز کر سکتے ہیں سینڈ ریڈائریکٹ کا میتھڈ ہے جو کہ ہمیں ایک نئے پیج پہ لے جاتا ہے سینڈ ایرر کا میسج میتھڈ ہے جو کہ ہماری ایرر کنڈیشن کو اسپیسیفائی کرنے کے کام آتا ہے یہاں پہ ہم اور کام بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ کئی دفعہ بلکہ یہاں پہ میں جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہماری ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں اوریجنل ریکویسٹ آبجیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے ابھی جو سینڈ ری ڈائریکٹ کا میتھڈ ہے یہ ہمارا اوریجنل ریکویسٹ آبجیکٹ ہمیں جس پیج پہ ہم ری ڈائریکٹ ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ پرووائڈ نہیں کرتا ہم نے login dot H T M L سے اپنا ڈیٹا بھیجا لاگ ان پاس ورڈ وہ ویریفائی ہوا وہ پہنچ کے ہم welcome dot H T M L پہ welcome dot H T M L پہ ہمارے پاس اوریجنل ریکویسٹ کا اور اس کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے اور کئی دفعہ ایسی ضرورت ہوگی کہ ہمیں یہ چاہیے ہوگا جیسے اسی کیس میں آپ دیکھ لیں گے ہو سکتا ہے میں ویلکم والے پیج پہ جس یوزر نے لاگ ان کیا ہے اس کا نام ڈسپلے کروانا چاہتا ہوں وہ نام میرے پاس تھا ریکویسٹ کے اندر ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر جب میں کرتا تھا تو یوزر نیم اس کے اندر میں یوزر آئی ڈی کے تھرو گیٹ کر لیتا تھا وہ میرے پاس آ جاتا تھا تو کئی دفعہ آپ کے پاس ایسی کنڈیشن ہوتی ہے آپ کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے بہت کامن سی یہ بات ہے کہ آپ اوریجنل ریکویسٹ کو نیکسٹ پیج پہ فارورڈ کرنا چاہتے ہیں جو ریکویسٹ پیچھے سے چلی آ رہی ہوتی ہے اسی کو آگے بھیجنا چاہتے ہیں اس کیس میں ہمارے پاس ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریکویسٹ ڈسپیچنگ ریکویسٹ کو ڈسپیچ کرتے ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ پہ جی ایس پی سے جی ایس پی پہ سرولیٹ سے جی ایس پی پہ یا اور ان ریسورسز کے بیچ میں تو ریکویسٹ ڈسپیچنگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے ریکویسٹ ڈسپیچنگ کو دیکھنے سے پہلے اس پہ ڈسکشن کرنے سے پہلے ہمیں ایک چیز کا تھوڑا سا بتانا چاہیے وہ یہ کہ ہمارے پاس کانٹیکسٹ ایک آبجیکٹ ہوتا ہے سرولیٹ کانٹیکسٹ وہ کیا چیز ہوتی ہے تھوڑی سی ہم ان چیزوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے servlet context let see what is a servlet context for sharing among web application we use servlet context ایک ویب اپلیکیشن کے اندر بہت سارے سرولیٹس ہو سکتے ہیں اور ان سرولیٹس کے بیچ میں ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے ریسورسز شیئر کرنے کے لیے جو آبجیکٹ استعمال ہوتا ہے that is a servlet context object it can store web application initialization parameters also called context attributes which is similar to servlet config init parameters تو سیولیٹ کانٹیکس کے اندر ہم ویب اپلیکیشن کے انیشلائزیشن پیرامیٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کو سیٹ کرا سکتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ میں فرق بتاتا چلوں آپ کو کہ ان میں اور جو بھی ہم نے انیشلائزیشن پیرامیٹر پڑھے جو کہ ہم سیولیٹ کانفیک کو استعمال کر کے ہم نے یوز کیے تھے ان دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو انیشلائزیشن پیرامیٹرس کی بات کر رہے ہیں جو کہ سیولیٹ کانٹیکس کے اندر ہے یہ فار انٹائر ویب اپلیکیشن ہے ساری کی ساری ویب اپلیکیشن کے اندر جتنے بھی سرولیٹس ہیں جتنے بھی ریسورسز ہیں ان سب کے لیے ہیں جو سرولیٹ کانفک کے آبجیکٹ کے اندر ہم نے انیشلائزیشن پیرامیٹرز لیے تھے وہ اسپیسیفک ٹو دیٹ سرولیٹ ہے تو دونوں میں آپ نے ڈفرینس تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ سرولیٹ کانٹیکس کے اندر جو ہمیں انیشلائزیشن پیرامیٹرز ملیں گے these are for entire web application for all the servlets that are present in that web application and the initialization parameters that we get from servlet config وہ ہمارے اسپیسیفک ٹو دیٹ سرولیٹ ہے the attributes which it stores they exist during the life time of application we can get a servlet context using a get servlet context method جیسا کہ ہم نے گیٹ سرولیٹ کانفیگ کا میتھڈ استعمال کر کے سرولیٹ کانفیگ کا آبجیکٹ گیٹ کیا تھا سملرلی ہم گیٹ سرولیٹ کانٹیکس کا میتھڈ یوز کر کے سرولیٹ کانٹیکس کا آبجیکٹ ریٹریو کر سکتے ہیں and from that servlet context we can get the context اور فگر دیکھیں تو آپ کو یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی ہم نے جو لاسٹ فگر دیکھی تھی اس میں آپ کو شاید یاد ہو کہ سرولیٹ کے اندر بنا ہوا تھا سرولیٹ فک کا آبجیکٹ اور اس کے اندر بنا ہوا تھا انٹ پیرامیٹرز کا آبجیکٹ تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ انیشلائزیشن پیرامیٹر جو ہیں وہ انیشلائزیشن پیرامیٹرز اس سرولیٹ کا پارٹ تھے اب یہاں پہ اگر آپ اس ڈائگرام پہ تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ سرولیٹ کانٹیکسٹ ہمارا ایک مین آبجیکٹ ہے اور اس کے اندر سارے کے سارے سرولیٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سرولیٹ کانٹیکسٹ کے اندر جو کانٹیکسٹ ایٹریبیوٹس ہیں یا جو انیشلائزیشن پیرامیٹرس ہیں انہیں یہ سارے سرولیٹس آپس میں شیئر کرتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ سرولیٹ کانٹیکسٹ جو ہے یہ ہمیں ایبلٹی دیتا ہے کہ سرولیٹس آپس میں ریسورسز شیئر کر سکیں وہ اس وجہ سے ہے کہ سارے سرولیٹس جو ہیں کانٹیکٹ ایٹریبیوٹس کو جو کہ ایک سرولیٹ کانٹیکٹ کے اندر پرزینٹ ہوتے ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں تو میرے ایپلیکیشن میں جتنے بھی سرولیٹ ہوں گے وہ سب کے سب ایک کامن سرولیٹ کانٹیکس کے اندر ہوں گے اور اس کے اندر جتنے بھی کانٹیکٹ ایٹریبیوٹس ہیں ان کو وہ شیئر کر رہے ہوں گے کچھ چیزیں جو ذہن میں رکھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ there is always be a single servlet context per web application so there will only be one servlet context for an entire web application multiple servlet context نہیں ہوں گے اور اس سرولیٹ کانٹیکسٹ کے اندر سارے کے سارے سرولیٹس پرزینٹ ہوں گے different servlets will get the same servlet context object when calling get servlet context during different sessions تو اگر آپ کے پاس ڈفرنٹ سرولیٹس ہیں servlet one servlet two servlet three servlet four جو بھی سرولیٹ ہے وہ سارے کے سارے ایک ہی سیولٹ کانٹیکس کا آبجیکٹ کو شیئر کریں گے تو یہاں پہ ایک چیز جو کیا ہمیں شاید خیال جس کا رکھنا پڑے وہ ہوگا کہ ہمیں سنکرونائزیشن کا خیال کرنا پڑے گا کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ سنکرونائز وے میں ایکسیس ہو تو سیولٹ کانٹیکس کے بارے میں ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی بات چیت کی سرولیٹ کانٹیکس کے تھوڑے سے فائدے بھی دیکھے بات چلی تھی ہماری ریکویسٹ ڈسپیچنگ سے کہ ہم ایک سرولیٹ سے ریکویسٹ دوسرے سرولیٹ پہ بھیجنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریکویسٹ فارورڈ ہوتی جائے ریکویسٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے تو سرولیٹ کانٹیکس کا ہی ایک میتھڈ ہے جو کہ ہمیں یہ فیسلٹی دیتا ہے اس کا ایک میتھڈ ہے گیٹ ریکویسٹ اسپیچر کا جو کہ ہمیں ایک ریکویسٹ اسپیچر ٹائپ کا آبجیکٹ دے دیتا ہے ریکویسٹ اسپیچر کیا کہ دو ڈفرینٹ میتھڈس ہیں فارورڈ اور انکلوڈ فارورڈ جو ہوتا ہے وہ ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ پہ آپ کی ریکویسٹ کو فارورڈ کر دے گا آپ نے ریکویسٹ سرولیٹ ون کو بھیجی تھی وہاں پہ آپ نے اس سرولیٹ نے دیکھا کہ یہ ریکویسٹ جو ہے اس کو آگے بھیجنا ہے کوئی اور سرولیٹ اس کو پروسیس کرے گا تو سرولیٹ ون جو ہے اس کو اس ریکویسٹ کو ڈسپیچ کر دے گا فارورڈ کے میتھڈ کے تھرو سرولیٹ ٹو پہ سرولیٹ ٹو پہ وہ ریکویسٹ ریسیو ہو جائے گی اور اس ریکویسٹ سے ریلیٹڈ سارا ڈیٹا بھی تو اگر یوزر نے لاگ ان اور پاس ورڈ دیا تھا اور وہ سرولیٹ ون پہ ہمارے پاس ریکویسٹ آئی تھی اور سرولیٹ ون دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ریکویسٹ سرولیٹ ٹو پہ جانی چاہیے اور اس کو پروسیس کرنا ہے تو وہ ریکویسٹ ڈسپیچ کر کے سرولیٹ ٹو پہ بھیج دے گا سرولیٹ ٹو کے اندر جو ہماری اوریجنل ریکویسٹ کا ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوگا یہ جو بار بار میں ایمفسائز کر رہا ہوں کہ اوریجنل ریکویسٹ کا ڈیٹا اویلیبل ہوگا یہ آگے جا کے آپ کو تھوڑی زیادہ بات سمجھ آئے گی جب ہم سیشنز اور اسکوپ کی بات کریں گے کہ ڈیٹا کہاں پہ ریکویسٹ کا اسکوپ کیا ہوتا ہے سیشن کا اسکوپ کیا ہوتا ہے اور پیج کا اسکوپ کیا ہوتا ہے جب ہم یہ باتیں کریں گے تو زیادہ سمجھ آئے گا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ریکویسٹ جب ایک سرولیٹ کو جاتی ہے اور وہاں سے واپس آ جاتی ہے تو اس ریکویسٹ کا ڈیٹا دوبارہ اویلیبل نہیں ہوتا لیکن اس کیس میں جب ریکویسٹ فارورڈ ہو رہی ہے تو وہ ریکویسٹ کا آبجیکٹ ویسے ہی نیکسٹ سرولٹ تک پہنچ رہا ہے اور اس ریکویسٹ میں جتنا ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ بھی ہمارے سیکنڈ سرولیٹ پہ اویلیبل ہوگا اسی طرح جو ریکویسٹ ڈسپیچر کا انکلوڈ میتھڈ ہے وہ ایک سرولیٹ کے اندر رہتے ہوئے کسی دوسرے سرولیٹ کی آؤٹ پٹ جنریٹ کروانے کے کام آتا ہے اس کی آؤٹ پٹ کو بھی پہلے سرولیٹ کے اندر مکس کرنے کے کام آتا ہے یہ باتیں کلیئر ہوں گی جب ہم ان کی ایگزامپل دیکھیں گے آج ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ان کے تھوریٹیکل اسپیکٹ پہ بات کر لیں یہ دیکھ لیں کہ ریکویسٹ ڈسپیچنگ کیسے ہوتی ہے اور کیسے یہ کام کرتی ہے you can use the get request dispatcher method of the servlet context which returns a request dispatcher associated with the resource at the given path تو گیٹ ریکویسٹ اسپیچر والا جب آپ میتھڈ کال کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک پاتھ دیتے ہیں وہ پاتھ جو ہوتا ہے آپ کے کسی سرولیٹ کا ہو سکتا ہے اور آپ کا سرولیٹ کانٹیکس کا آبجیکٹ اس پاتھ سے ایسوسیٹڈ ایک ریکویسٹ اسپیچر آپ کو ریٹرن کرتا ہے your request provide you with two method forward and you can use two میتھڈرٹنٹ method forward and but this method request and servlet response parametered method allows to forward to اندر ریسورس ہو سکتی ہیں سیم سرولیٹ کانٹیکس کی ہم نے بات کی سرولیٹ کانٹیکس ایک آبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اندر سارے سرولیٹس ہوتے ہیں اور ایک ایپلیکیشن کا ایک ہی سرولیٹ کانٹیکس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے سرولیٹ وغیرہ جو ہے یہ ایک ہی ایپلیکیشن کا پارٹ ہونا چاہیے ان کے بیچ میں ریکویسٹ کو فارورڈ کیا جا سکتا ہے ریکویسٹ اسپیچر کا فارورڈ میتھڈ یوز کر کے the does not know about the forwarding that has taken place تو جب آپ کی ریکویسٹ فارورڈ ہوتی ہے ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ تک کلائنٹ کو اس کا پتہ نہیں چلتا یو آر ایل میں کوئی چینج نہیں آتی ابھی ہم آپ کو کر کے جب دکھائیں گے تو وہاں پہ ہم آپ کو ڈیمانسٹریشن دیں گے کہ یو آر ایل میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں آتی بہت ساری سائٹس پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ ڈفرینٹ پیجز پہ کلک کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اوپر یو آر ایل میں کوئی چینج نہیں آ رہی ہوتی تو ایکچولی وہ آپ کی ریکویسٹ فارورڈ ہو رہی ہوتی ہے اور کلائنٹ کو اس بات کا پتا نہیں چلتا request object is available to the call resource in other words it remains in scope تو ہم ایک سرولیٹ سے اگر دوسرے سرولیٹ پہ اپنی ریکویسٹ فارورڈ کرتے ہیں تو سرولیٹ ٹو کے اوپر ریکویسٹ آبجیکٹ اویلیبل ہوگا اور اس میں وہ سارا ڈیٹا بھی اویلیبل ہوگا جو کہ اوریجنلی سرولیٹ ون پہ آیا تھا ریکویسٹ کے through we can also set headers اور status codes but can add output content یہ پوائنٹ تھوڑا سمجھنے والا ہے سپوز کریں کہ ایک میرا login dot H T M L page ہے وہاں سے میری ریکویسٹ آئی ہے سرولیٹ ون کے اوپر اب سرولیٹ ون یہاں پہ کوئی آؤٹ پٹ جنریٹ نہیں کر سکتا اگر وہ اس ریکویسٹ کو فارورڈ کرنا چاہتا ہے یعنی کہ وہ پرنٹ رائٹر کو اوپن یہاں پہ نہیں کر سکتا ایسا کرے گا تو یہ ایک ایرر ہوگا یہ ایک مسٹیک ہوگی however it can set headers اور اسٹیٹس کوڈس تو سرولیٹ ون جو کہ ریکویسٹ کو فارورڈ کرنا چاہتا تھا وہ ہیڈرز یا اسٹیٹس کوڈ تو سیٹ کر سکتا ہے کوئی آؤٹ پٹ کا کانٹینٹ نہیں سیٹ کر سکتا آؤٹ پٹ کا کانٹینٹ نہیں پروڈیوس کر سکتا یعنی کہ پرنٹ رائٹر کا آبجیکٹ وہ اوپن نہیں کر سکتا تو وہ اپنا سرولیٹ ون جو ہے اس ریکویسٹ کو فارورڈ کر دے گا سرولیٹ ٹو پہ جو کہ اس ریکویسٹ کو پروسیس کرے گا اور کلائنٹ کو ریسپانس جنریٹ کر کے دے گا اس فگر سے آپ کو یہ چیز زیادہ کلیئر ہوگی کہ ایچ ٹی بی ریکویسٹ جو ہے وہ سرولیٹ ون پہ آئی ہے سرولیٹ ون نے اس ریکویسٹ کو فارورڈ کر دیا ہے سرولیٹ سرولیٹ پہ کے اوپر اس ریکویسٹ کو پروسیس کیا گیا ہے اور جو ایچ ٹی پی ہے وہ جنریٹ کر کے ہمارے کلائنٹ کو بھیج دیا گیا ہے ایز کمپیئر ٹو فارورڈ جو انکلوڈ والا میتھڈ ہے وہ ایک سرولیٹ کے آؤٹ پٹ کو دوسرے سرولیٹ میں ایڈ کروا دیتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ فگر میں دیکھیں کہ پرسن سے جو ہمارا کلائنٹ ہے اس سے ایچ ٹی پی ریکویسٹ کہی ہے سرولیٹ ون کو سیولیٹ ون نے سیولیٹ ٹو کو وہ ریکویسٹ بھیجی ہے یوزنگ دا انکلوڈ میتھڈ اب پچھلے کیس میں جو فارورڈ والا کیس تھا سیولیٹ ٹو سے رسپانس جنریٹ ہوا تھا اور وہ رسپانس چلا گیا تھا ہمارے کلائنٹ کو لیکن اس کیس میں آپ دیکھیں کہ سیولیٹ ٹو سے جو رسپانس جنریٹ ہوا ہے وہ واپس آیا ہے سیولیٹ ون کے پاس اور سیولیٹ ون نے ہمارا فائنل رسپانس جنریٹ کیا ہے جو کہ ہمارے یوزر کو گیا ہے تو فارورڈ اور انکلوڈ میں یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ فارورڈ جو ہے وہ ریکویسٹ کو فارورڈ کر دیتا ہے سیکنڈ سرولیٹ کے اوپر اور وہاں سے جنریٹ ہو کے یوزر کو جاتا ہے یا وہ سرولیٹ آگے اس ریکویسٹ کو فارورڈ کر سکتا ہے لیکن انکلوڈ کے کیس میں جو سیکنڈ سرولیٹ ہوتا ہے اس کی آؤٹ پٹ جنریٹ ہوتی ہے اور وہ آؤٹ پٹ پارٹ بن جاتی ہے پہلے سرولیٹ کی آؤٹ پٹ کا اور پہلا سرولیٹ ہی رسپانسبل ہوتا ہے اس آؤٹ پٹ کو یوزر تک بھیجنے کا تو یہاں پہ ہم نے ریکویسٹ اسپیچر کا انکلوڈ اور فارورڈ میتھڈ کی تھوڑی سی تھوریٹیکل ڈسکشن کی ہے ہم ان شاء اللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کی آپ کو ڈیمانسٹریشن دیں گے اس کی ایگزامپل دیں گے اس کا کوڈ آپ کو سمجھائیں گے اس کا یوز دکھائیں گے آپ کو آپ تب تک اس کی جو تھوریٹیکل اسپیکٹس کو پڑھیے غور کریں اس پہ آپ کے پاس جو بھی ریفرنس بک ہے اس میں سے بھی اس کو پڑھیں سیولیٹس کے لیکچر ہمارے چل رہے ہیں کچھ ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچرس میں ہم سیشن کے اوپر بات کریں گے اور ایک دو لیکچرز میں ہم اس کو وائنڈ اپ کر کے دو تین لیکچرز میں پھر ہم جی ایس پیز اور باقی چیزوں پہ موو کر جائیں گے آپ تب تک ان کو اچھی طرح پریکٹس کریں چھوٹے چھوٹے پروگرامس بنائیں اپلیکیشن میں ڈپلوائے کریں اور ان کے ساتھ خوب کھیلیں زیادہ سے زیادہ اپنی اپلیکیشن بنائیں تاکہ جب ہم اپنا بڑا ریلیٹیولی بڑا پروجیکٹ کریں یا ایک اپلیکیشن بنائیں تو یہ سارے کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہوں ان نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ